رحمت اور مغفرت کا پھیلاؤ حضرت ابو موسا شاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رات کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن کو اپنا ہاتھ مراد خصوصی رحمت پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا عن نبی موسا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل ہو مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتى ہو بن نہار مغربها